علی بن مظہر اور عبداللہ بن نمیر نے آمج سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا سچا خواب خواب وہ خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی اور دیکھے اور ابن موسیر کی روایت میں ہے اچھا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو بارہ